میں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 یوم الله بقلب سلیم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی دو سور آیتیں پڑھی گئی ہیں ایک آیت سورت الحجرات کی ہے کہ امتحان اللہ قلوب ہم اور دوسری آیت سورہ شعرا کی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ہمیں جو دل دیا ہے اس کی صفائی ستھرائی کی فضیلت بیان کی ہے نبی علیہ صلاح اسلام ارشاد ساتھ نماتے ہیں کہ ان پورے لوگوں انسان کے جسم میں اللہ تعالی نے گوشت کا ایک لتھڑا رکھا ہوا ہے فائن سال اگر وہ درست ہے تو پورا جسم اس کا درست ہے وہ فساد فسادت جیسا تو پھول اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اس ماں انسان کے سارے جسم کے جتنے آگاہ سب خراب ہو جاتے ہیں اللہ سن لو وہ جسم کا وہ گوشت کا لوتھڑا کہ جس کے اچھے ہونے سے پورا جسم اچھا اور جس کے خراب ہونے سے پورا جسم خراب ہوتا جاتا ہے اللہ سن لو القل القلب انسان کا دل ہے انسان کا دل اگر درست ہے وہ مسلمان ہے ایمان والا ہے تو اس طرح انسان کے سارے آدھا ایمان والے اور فرما بردار بن جاتے ہیں اسی لیے رب العالمین نے سورت الحجرات کے اندر اپنے نیک محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الا اکلوی نمتا نم لکوا یہ میرے محبوب بندے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوا کے لیے چن لیا منتخب کر لیا بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کے متعلق اللہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ الا اکلین امتحان اللہ کلو بہم یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا پرہیزگاری کے لیے منتخب کیا ہے دوستو قیامت کے دن دوسری آج جو میں نے پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں، اپنی قوم کو قوم کو واد نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن کون ہے یو ملا مرا بنو اللہ کل بین سلیم اے لوگوں قیامت کا دن تو وہی ہے کہ جس دن نہ انسان کا مال فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی اولاد فائدہ پہنچائے گی کوئی چیز اسے نفع نہیں دے سکتے یوم پولا بنوا بکلوی سلیم کامیاب وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن حصے کے میدان میرٹھ کے سامنے آیا تو سلیم اط اللہ کلوی سلیم جو قلب سلیم لے کر کے آیا قلب سلیم وہ دل قلب کے معنی دل وہ دل جو سلاح سلیم ہو سلامت والا ہو یعنی کس سے سلامت والا ہو کفر سے شرک سے نفاق سے برائیوں سے ان تمام چیزوں سے انسان کا دل پاک ہو یہ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی علیہ السلام نے دل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان نمل کرم ان مل کر ملبل می لوگوں ایمان تقوا اخلاص اسی طرح سے اللہ اس کے رسول کی محبت دین کی محبت اس تمام چیزیں جو ہے ان کا ایک ہی ٹھکانا ہے وہ مومن کا دل ہوتا ہے الکرم نمل کرم و کلبل مومن مومن کا دل جو ہے وہی تمام نیکیوں کا وہ خزانہ ہے یہی ساری چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک موقع میرے ساتھ نمایا مصد احمد بن حمبل اور شعب المان کی روایت حدیث کرا بھی ابن عبداللہ ابن ابن اللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کہ ایک دن ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ای اللہ سے افضل یا رسول اللہ سے افضل یا رسول اللہ بتائیں لوگوں میں کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں مسلمانوں کی کمی نہیں لیکن بتائیں کلمہ پڑھنے والوں میں ان مسلمانوں میں ایمان والوں میں سب سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے افضل لوگوں میں سب سے افضل سب سے محبوب سب سے زیادہ پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کو کون ہوا کرتا ہے آپ نے فرمایا اللہ پل کل محموم قلب و سدو کلسان دو خوبیاں جس انسان میں پائی جائیں وہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے نمبر ایک پل محموم القلب ہر محموم القلب اور سدو کلسان ہو صاحب کرام نے کہا یا رسول اللہ رسونا سدو کلسان سدو کلسان کا مطلب تو سمجھتے ہیں سدو کے معنی بہت ہی زیادہ سچائی سے کام لینے والا اور لسان کے معنی زبان یعنی سدو کے لسان کا مطلب ہوا سب سے سچی زبان استعمال کرنے والا یہ انسان اللہ تعالیٰ سے بڑا محبوب ہے لیکن ایسا محموم القرض آپ نے ساتھ رمایا سدوک السان کے ساتھ ساتھ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے جو محموم القلب ہو محموم القلب کیا چیز ہے آپ نے ساتھ رمایا محموم القلب ہے مخموم القل اتاسمتی ولا بل ولا بدلا ولا حسد چھ چیزیں جس انسان کے دل میں ہو اکٹھا اچھا ہو جائے وہ محموم القلب ہوا کرتا ہے محموم القلب کا مطلب صاف دل والا قلب سلیم اللہ کے رسول نے فرمایا محموم القلب کا مطلب یہ ہے نمبر ایک اتقی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوا ہو نمبر دو اندا کفر شرک سر سے اس کا دل پاک ہو کفر کی محبت سے شرک کی محبت سے نفاق کی چار بادی سے اس کا دل پاک ہو نمبر ایک اقتقی اس کے دل میں تقوا ہو نمبر دو ان کی اس کا دل کفر شرک ضلالت گمراہی اور اس کی محبت سے پاک ہو نمبر تین الدیلا جس کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ نہ ہو گناہ سے کوئی رغبت نہیں صرف نیکیوں سے رغبت ہے اور یہ پکے سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے پوچھا گیا یار اللہ من ایمان ہمیں پتا کیسے چلے کہ میں مومن بن چکا ہے ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے آپ نے ساتھ بنایا ادا سرت کہا سنا چکا وہ سا چکا انتمو مومن جب تمہارے دل میں نیکیوں سے خوشی ہو اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے تو مومن تو سمجھ لو اب تمہارا ایمان اللہ کو قبول ہو چکا ہے میرے بھائی اتقی النبی لا لاش مسیح برائی کا نہیں نیکیوں کی محبت ہے برائی کا کوئی تصور نہیں کرتا نمبر چار النبی ولا بغیا کسی پر زیادتی کرنے کا خیال اس کے دل میں نہیں آتا ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے نا پھر کسی کے اوپر ظلم زیادتی ہے تجاوز کرنے کا خیال نہیں رکھتا نمبر پانچ اللہ اکبر نمبر چار نے سرمایا ہوا نا بلیا اب تاکہ انتی لاسمتی ہے ولا بگیا نمبر چار ولا ہلا ولا ہلا کینا تپت بخش عناد اس کے دل میں نہیں ہوتا اتقی ہے انتی ہے لا لاسمتی ہے ولا بدیا ہے اور ولا ہلا کسی مومن کے متعلق کینا تپت بخش عناد اس کے دل میں نہیں ہے والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سن بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا اللہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں ذرہ برابر ہمارے دلوں میں ان کے متعلق ہمارے دلوں میں ذرہ برابر کینا کپٹ دکھ چین نہیں رکھنا اور آخری چیز آپ نے شاط رمایا ولا لا کسی مومن سے اس کے حسر نہیں پیدا ہوتا یہ چند چیزیں ہیں جس کا دل ان سے پاک ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مانا یہ لکھنؤ مرد ہے یہی انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے ہمارے دلوں کو کینا سے کپٹ بیک کے حسد سے پاک رہنا کتنا ضروری ہے امام نے صحیح رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی رہ شام ساتھ کمایا لاسٹم ہی دن ان ایمان حسد اے مسلمانوں اے میرے امت کے لوگ اچھی طرح سے یاد رکھنا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ایک لوگ گھنٹے کے دن میں ایمان اور حسد دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے اگر ایمان حسد نہیں آ سکتا اور اگر حسد ہے تو ایمان کسی کام کا نہیں ہو سکتا اس کا اپنے دلوں کو حسد سے کینا سے تبد سے بخنا سے پاک رکھو یہ ہے میرے بھائیوں دل کی صفائی یہ ہے کرم سلیم کی تعریف نبی علیہ السلام و سلام لینا حدیث کے اندر اور اللہ رب العالمی قرآن پاک کے اندر دل کے صاف ستھرا رکھنے کا بڑی بڑی اہمیت بیان کی ہے بلکہ ایک صحابی ہے تابعی ہے سفیا دینار رحمت اللہ نے امیر المومنی علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ان کے ہم نشین ان کے ساتھ رہنے والے ہیں کہتے ہیں سفیان بن دینار سے لوگوں نے پوچھا ایک مجلس میں صاحب آپ تو بڑے اونچی ہستی ہیں حضرت علی کے شاگرد ساجد اتنے صحابہ سے ملاقات وقت علی اللہ تعالیٰ سے آپ ملے رہتے تھے تو آپ ذرا بتائیں کہ سب سے اچھے آما کرنے والے کون سے لوگ تھے تم نے صحابہ کو دیکھا تابعین تابعین کسی بھی گزاری بڑے بڑے صحابہ سے تمہاری ملاقات میرا ذرا بتائیں ان کے اعمال کیا تھے ان کے کردار کیسے تھے سبحان اللہ کو ایسی بات بیان کی جو ہمیشہ یاد رکھیں گے ان شاء اللہ میرے بھائی اصحاب رسول کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کانو یا مرون ولو کانو یا مرون وہ کلو ضرورت ارے ان کا مقام کیا ہے ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے وہ عمل تھوڑا کرتے تھے لیکن اللہ ثواب ان کو بے انتہا دیا کرتا تھا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کیا کا سلامت سدور سہا سہا رسول تھوڑا کبھی کیے اللہ نے ان کو بہت بڑا وہ سواب دے دیا یہاں تک کہ ایک حدیث کے نے سننے سات اے لوگو میرے صحابی نے اگر ایک پاؤ کھجور اللہ تعالیٰ کے راہ میں سکتا کر دیا ہے جس آپ آنے والا کوئی کرنا ہو مسلمان بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا سکتا کر دے تو ایک پاؤ کھجور کا سکتا جو میرے صحابی نے کیا ہے وہ سواب حاصل نہیں کر سکتا اللہ اکبر کہتے ہیں پوچھا کیا دل قلب سلیم تھا اور کے دل میں کپتنا اور کسی کے متعلق حسد نہیں ہوا کرتا تھا اللہ ہمارے دلوں کو بھی قلب سلیم بنائے اے کینا سے کپٹ سے اے جنن سے ایک دوسرے کے اوپر حسد کرنے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم جاتی کرنے سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے میرے اللہ رب العالمین نے اے قرآن نے اور نبی علیہ السلام نے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں جن اسباب کی بنا پر انسان کا دل طلب سلیم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو سننے اور اپنانے کی تو چوسی گھر سے فرمائے تاکہ ہمارا دل ہم سب کے دل جو ہے کلب سلیم بن جائیں نمبر ایک اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت کس دل میں اتنی ہونی چاہیے کہ کائنات کی ساری چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے بال کی اولاد کی جان کی کاروبار کی تجارت کی کسی چیز کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ بلکہ اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کے ہر چیز پر سابق کر جائے اور سب پر غالب آ جائے اسی لیے صحیح حم کی روایت نبی نویل نے ساتھ رمایا سلاسلم حلاوت ایمان تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے اندر وہ تینوں چیزیں پیدا کر لے گا وہ جد ہند حلاوت ایمان اس کو ایمان کا مزہ ایمان کا ذائقہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے نمبر ایک من کان اللہ و رسول آپ پر سے ماہما سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے نمبر دو من ابدن يحبه الا اللہ جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت میں حالانا ہمارا رس ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا یعنی محبت کرنا ہے سب اللہ خلّہ کرنا ہے نمبر تین وہ من کریا ائیا او رسل کادان التہ اللہ ہو تماعت ہو ائتا ایمان مل جانے کے بعد اسلام و توحید مل جانے کے بعد ایمان اور توحید کی اہمیت اس کے دل میں اتنی بڑی عظیم عظمت حاصل کر لے کہ جل کر کے رات ہو جانا تو دوبارہ ہے لیکن توحید کا چھوڑنا اسے دوبارہ نہ ہو اللہ تینوں چیز ہمیں ادا کر دے اسی طرح سے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے ایمان ہے جن دنوں جن چیزوں سے ہمارے دل کو صفائی ہوتی ہے اور ہمارا دل تخوا ایک گاڑی سے بھر جاتا ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں نماز کی پابندی اللہ اکبر دعا کرو ہم نماز کے پابند ہو جائیں آج سب سے بڑی بڑا ہے ہمارے اندر یہ ہے ہم سب ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن مومن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیوں جب کس سب سے زیادہ اگر روکتا ہے تو نماز سے کیوں اگر نماز نہیں درست کبھی سارے آمادی بیکار ہو سکتے ہیں اور اگر انسان کی نماز درست ہے تو نماز کی برکت سے اس کے سو سو آماد قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ نمازی کا حساب لے گا اللہ رسول نے فرمایا اللہ قیامت سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ جس عمل کا حساب لے گا نماز اگر نماز میں کامیاب ہوا تو آباد ہوں ایسو میں ہوں نماز سے کامیاب ہو جانے ہو جانے کے بعد دیگر آنے والے آماد اس سے بھی زیادہ اللہ آسان بناتا جائے گا اور اگر نماز میں گرفت ہو گیا آباد اشد امین ہو تو نماز کے بعد جو حساب ہوگا اور رسی ٹائٹ ہوتی گئی اور سخت سخت مشکل معاملات بنتے گئے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے میرے بھائیوں نماز کی پابندی حضرت امیر المین علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ حضرت حسن حسین کے سوتےلے بھائی کہتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ابن محمد ابن الحنفیہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں یعنی امیر المومنین علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے کہتے ہیں ایک دن میرے والد نے کہا دیکھے عبداللہ دیکھو فنا رشتے دار بیمار ہے چلو ذرا اس کی عیادت کر کے آئے کئی روز ہو گیا بیمار ہوئے ہم لوگ ابھی اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے والد نے کہا چلو ہم لوگ گئے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 میرے گھر والوں اللہ کے واسطے ذرا وضو کرنے کے لیے پانی لاؤ پانی لایا گیا ہم لوگ پریشان میں بھی پریشان ہمارے والد بھی پریشان اتنی تکلیف میں ہے اور اذان سنتے ہی ساری پریشانی ختم اور وضو کرنے کی فکر ہم لوگوں نے اللہ کہا اللہ کے بندے کیا ہے بات اصل یہ ہے ہم اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں بڑی مشکلات میں ہیں اذان کا وقت ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں نماز پڑھنے کیوں تاکہ ہماری ساری بے قراری بے چینی پریشانی دور ہو جائے کیوں میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ نماز کا وقت ہوا آپ پریشان تھے آپ کو بے قراری تھی آپ کسی چیز میں الجھے ہوئے تھے آگے پڑھنے تم یا بلال تم یا برار اصل سا اے بلال بڑی بے چینی ہے بڑی بے قراری ہے کہیں سکون کا راستہ پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے بلال اذان دے دیے اقامت کہو نماز پڑھ لے ہماری ساری بے قراری پریشانی دور ہو جائے کہا اس لیے نبی نے بہترین نسخہ بیان کیا تم یہاں بلال بلال بڑی الجھن بڑی پریشانی بڑی تکلیف میں اقامت کہو نماز پڑھ لے تاکہ نماز کے برکت سے ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے تو نبی کافا ہمارے سامنے ہے اس لیے نماز پڑھ لے ممکن ہے کہ نماز کے برکت سے اللہ رب العالمین ہماری پریشانی کو دور کر دے کیوں ہم نماز سبحان اللہ پڑھیں گے الحمد للہ کہیں گے سورت الفاتحہ پڑھیں گے قرآن کی تہارت کریں گے رکوع سجود سلوٹ کریں گے اتنی کہیں گے تو اللہ میری تکلیف کہاں باقی رکھے گا لیکن ضرورت ہے یقین کی یقین عمل پہن محبت ساتھ ہے آنم جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں ہمیں یقین کامل نہیں اللہ رب العالمین یقین نصیب کرائے نمبر تین سب کا خیرات کرنا سب کا خیرات نہیں ہے سب کا خیرات کی برکت سے ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے نبی السلام قرآن پاک اللہ تعالیٰ کماتے ہیں اے نبی خود میرا مواد مسادہ کا تن ان سے صدقہ لیں ان کا صدقہ قبول کریں ان کے مال کی زکات میں قبول کریں تو تاخیر ہوں تو آپ دیں گے سب کا گے اس صدقے کی برکت سے یہ صدقہ اللہ کی رضا لیے کریں گے تو اللہ صدقے کی برکت سے ان کے دل کو پاک کر دے گا لیکن دیکھے ہو ایسا تو ہم دل نہ پاک ہوا نہ پاک پاک سے تو نہیں اخلاص کے ساتھ میرے رب نے ہمیں دیا اور ہمیں دینے کے لائق بنایا سامنے مزدور کھڑا ہے اس کو ہم اس لیے دیں تاکہ اس کی مدد ہو رب کی فرما فرداری ہم کر لیں اللہ کا شکر ادا ہو اگر آپ نے دیا تو اللہ نے فرمایا اس کے برکت سے تمہارا دل اللہ پاک کر دے گا نمبر چار اس طرح خان دھائی بہتی بسدار ڈھائی احمد حمل کی روایت ہے اس طرح خان ابھی طویل ہے اس کا یہ ہے رمضان کا روزہ رمضان کا روزہ اور رمضان کے بعد ہر مہینے میں تین دن کا روزہ یعنی چار کی تیرہ چودہ اور پندرہ جن کو ایام میں بیس کے روزے کہا جاتا ہے اللہ اکبر یہ نسلی روزے فرق روزوں کے ساتھ کر اس نسلی روزے کے لیے مقام آپ نے ساتھ ہمایا اے لوگ اے مرد مودی سو مشہر سبرے وہ سو مسرا ایامی بالکل رشا اے مرد مومی اگر رمضان کے روزوں کے بعد ہر مہینے میں تیس دن کا تو نے روزہ رکھ لیا تو ان روزوں کی برکت سے اللہ تیرے دل کی ساری ضرورت کو ختم کر کے تیرے دل کو پاک اور صاف بنا دے گا نسلی روزے نمبر پانچ تلاوت قرآن اللہ اکبر لیکن ہمیں قرآن نماز پڑھ لینے کی فرصت نکال لیتے ہیں رونا رکھنے کی فرصت نکال لیتے ہیں لیکن تلاوت قرآن موبائل ہمیں چھوڑتا ہی یہاں بیٹھیں گے بس موبائل ہمارا کھلا اللہ اکبر ہمیں ہمارا دل کیسے پاک ہو اللہ رب العالمین قرآن پاک سورہ یونس کے اندر ساتھ بناتے ہیں اے اللہ اکبر اے سورہ یونس کیا ہے اے یا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے لوگوں یہ نبی قرآن لے کر کے آئے نبی سنت لے کر کے آئے اور یہ ایسی خیر برکت والی چیز ہے قرآن سنت سے جو جڑتا ہے اللہ اس کے دلوں کو صاف کر دیتے ہیں شفا الماف سدور دلوں کی بیماری کی شفا ہے اسی طرح سے نمبر پانچ چھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی متفق سے فرمائی ذکر گا اتنا آپ ذکر کریں گے سبحان اللہ الحمدللہ اخلاص اخلاق کے ساتھ ذکر اور استفار اس سے بھی ہمارا دل پاک ہوگا رب العالمین نے ساتھ ذکر اللہ تطمئن القلوب اے ایمان والو کثرت سے ذکر کیا کرو ذکر الہی سے تمہارے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے نمبر سات میرے بھائی دعا کیا کرو یا مکلب القلوب لو سب کر دیا دیر یہ دعا کیا کرنگان ہمارے دلوں کو اپنے دین پر اللہ اپنی عبادت پر اپنی فرما برداری پر اللہ تعالیٰ قابل قدم رکھ دے اور شیطان کے وہ اور برائیوں کی محبت سے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے یہ سات امان ہے میرے بھائی یہ سات اسباب ہم نے بتائے ہیں جو دلوں میں کی صفائی کے ہیں اللہ تعالیٰ ان سات اسباب کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی برکت سے اے اللہ تعالیٰ اپنا و کرم کر ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے اللہ آتے نفسی تقواہ وہ تک ہاں انت خریدوں من تک کہا انت ولی جو ہاں مولاها اقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه الحمد للہ وقفا وسلام الدین صفا اما بات میرے بھائیوں دل کی صفائی اگر ہماری ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ جنت ہمارے لیے ہے یہ مزہ ہے میرے کورونا اور خلو داخل ہو جاؤ وجہ جہاں بھی کل منی جو کل وہ منی اور کل لے شریر کے آیا کر میدان میں اسے کہیں گے جنت تیرے لیے دروازہ کھلا ہے جنت سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا حدیث کے اندر آتا ہے مصر احمد بن حمد اور سب انہیں مان نبی میں چڑوائے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے بڑی سے جماعت ہے آپ نے ساتھ مایا دیکھو ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے ہر صحابی ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے جنتی آدمی کیوں اللہ سول نے فرمایا جنت کتنی خوش نصیبی جنت میں نہیں داخل لیکن لیکن جنتی آدمی تو ایک گے ان کے تصور میں تھا کہ کوئی جنتی آئے گا ہر آدمی دیکھ رہا ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نے دیکھا ایک آدمی راشد ہوا جوتا ہاتھ میں لیا کنارے رکھا وضو کیا اور پانی چھڑکتا ہوا آیا دو رکعت نماز پڑھی اور مسجد میں بیٹھ گیا سب لوگ سوچے آج نہیں آیا میں بھی نہیں سوچتا پھر دوسرے دن مسجد فرمایا آج اس میں تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے اللہ اکبر سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اب اللہ عمر ابن اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں وہی آدمی پھر آیا اسی کیفیت میں جیسے کل آیا تھا آگے بیٹھ گیا کسی کو کوئی تک نہیں تیسرے دن مجلس برخاست ہوئی مجلس بنی آنکھ لوگوں آج تمہاری مجلس میں جنتی شخص آنے والا ہے ہر آدمی بے قرار ہے تڑپ رہی ہے کہ جنتی آدمی آئے گا اس سے کم سے کم ملیں گے اور جنت کی بہت ساری کیفیت معلوم کرے بڑے سب کچھ حضرت عبداللہ ابن ابن آس کہتے ہیں وہ تیسرے دن بھی وہی آیا جو پہلے دن ہے تین دن لگا تھا بات ختم ہو گئی سب لوگ مطمئن ہو گئے نہیں آیا ہوگا حضرت عبد اللہ ابن عمر ابن لاش کہتی ہے میں نے دیکھ لیا کہ یہ صرف شخص اللہ رسول نے تین دن سے اعلان کیا لوگوں جنتی آدمی تمہارے یہاں آنے والا ہے اور تینوں دن یہی شخص آیا تو یہی ہے کوئی جنت نہیں یہ گلیوں پر رہنے والا انسان یہی جنتی ہے کہا میں نے سچی نماز پڑھی اس کے ساتھ اور کہا میاں السلام علیکم کا بات اصل ہے میرے والد سے میرا گرا جھگڑا ہو گیا تو میں نے قسم کھا لیا کہ تین دن میں گھر میں نہیں آؤں گا تو تین دن آپ میرے مجھ کو اپنے گھر ٹھہرا سکتے ہیں لے لیں بستر آیا وہ لیٹ گئے اب اللہ آج بھی لیٹ گئے کہتے مجھے تو سونا نہیں تو دیکھنا ایسے ایسے رات میں پڑتا کیا ہے جس کی بنا پر اللہ نے اس کو مقام دیا کہا دیکھا رات بھر میں نہیں سویا آنکھیں کھلی چپکے سے دیکھ رہا ہوں یہ انسان کیا عبادت کرتا ہے کہا بہت زیادہ رو نماز نہیں چند رکعت نماز پڑھی لیکن بس دیکھا کرو بدلتا کرے سبحان اللہ الحمد للہ دوسرا کرو بدلتا کرے سبحان اللہ الحمد للہ رات گزر گئی میں نے کہا شاید آج نہیں کل کوئی مخصوص عبادت کرے گا دوسرے دن پھر رات بڑی یہی کیفیت تیسرے دن پھر یہی کیفیت میں اندازہ رکھا لیا یہ سچ اتنا ہی عمل کرتا ہوں کچھ نہیں کرتا لیکن میں نے سوچا اس سے دادا نماز میں پڑھتا ہوں اس سے زیادہ تلاوت قرآن میں کرتا ہوں اس سے زیادہ روزہ میں رکھتا ہوں لیکن اللہ یاد رسول نے اسی کو کیوں جنتی ہونے کی بشارت سنائی اور ایک دن نہیں تین دن میں نے پکڑا میں نے کہا بھائی جان بتاؤ کیا کرتے آپ کہا یہی کچھ نہیں نہیں کوئی خاص عمل ہے کہا کیا بات ہے بڑا کیا تو عبد اللہ تعالیٰ نے کہا بات چلے ہے تین دن اللہ رسول نے فرمایا لوگوں جنتی آدمی تمہاری مجلس میں آنے والا ہے سب لوگوں کو جھوٹتے ہو میں تین دن دیکھا تم ہی آئے میں سمجھ گیا کہ تم ہی جنتی ہو الحمدللہ میں اپنے باپ کو وفادار دیتا ہوں فرما بردار دیتا ہوں اس کے حکم جاوی کرتا ہوں اور ہم آج تک میری میرے کی لڑائی نہیں ہوئی میں بہانا کیا تھا تمہارے پاس سو کر کے تمہاری نیکیاں دیکھنے کے لیے لیکن اس نتیجے پر پہنچا دن میں رات میں جتنی نیکیاں تو کرتا ہے اس سے زیادہ میں کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں کسی اور کو بشارت نہیں تجھے کو بشارت ملی بہت سوچا کہا بات اصلی ہے جب سے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور میرے قانون نبی سے سن لیا کسی مومن سے دشمنی عداوت نفرت حسد کی نہ کپٹ نہیں نہیں رکھنا چاہیے اللہ کے قسم اس دن سے آج کی تاریخ تک اور دعا کرتا ہوں مرتے تب تک ہمارے دلوں میں اپنے کسی پرمار بھائی کی حسد کی نہ حضرت عبداللہ حیدر اپنا کر ہاں ہوا تھا اے عبداللہ تیری جماعت تیرا ہوگا تیرا تیری زکات نہیں یہ چیز سلامت قلب ہے دل کی صفائی یہی وہ تیرا عمل ہے جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اور اسی کی برکت سے اللہ رسول نے تین دیتی ہے جنتی ہونے کی بشارت سنائی اللہ ہمارے دلوں کو ساتھ رکھے اللہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو سکا ہے پنیا فرما جو پریشان ہے اللہ پریشانی کو دور کر دے جو مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں فرما المین جو بھولے بھٹکے ہیں انہیں سراط کے مستقل لگا دے الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اصحاب و آمان جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و رافیت نصیب فرما ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور خاص طور پر اس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاصل شیخ سلطان تاسم حفظ رہوں گا اللہ حضرات کو ہر بنا ہر مصیبت ہر آفت سے بچا لے ان تمام حضرات سے اللہ وہ کام لے جس میں آپ کی کی امت قوم اور ملت قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کو حاکم کے ہاتھوں روک لے جس میں آپ کا غدر آپ کی ناراضگی امت کا نقصان ملت کا خسارہ ہے اور قوم اور ٹینشن کی پریشانی ہے ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھ کو روک لے الحران بھی جو مجاہدین میدان جنگ میں میدان جہاد میں حق کے لیے مظلوم کی نصرت اور مدد کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما انہیں دروازہ فرما ان کی نصرت ادا فرما غریبی امداد سے فرما اے اللہ جو اس راستے میں مظلومین کی مدد اور حق کے لیے جو شہید ہو رہے ان کو دے لے شہادت نصیب فرما الحران جس ملک دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اللہ اسے امن و امان ایسا ہمارا بنا دے جہاں بھی دنیا مسلمان اقلیت میں ہے اللہ ان کی عزت عزت ان ان کی کی کی عصمت حفاظت فرما اللہ والمسلمات عباد الله الله الله يأمر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون واذكروا وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر